کو پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں عبد مندان کو گاؤں قاری توحید صاحب مدرس مدرسہ آزاد کی جانب سے پروگرام میں شرکت کرنے والے طلباء کے لیے اسٹور کا انعام کئی جو حضرات شور شور کر رہے رہے ہیں ہیں بچے بچے برائے کرم آپ آپ آپ آپ لوگ خاموش بیٹھے بالکل بالکل باتیں باتیں نہ نہ کرتے ہو کی آواز او بھائی ذرا تھوڑا حساب کتاب سے یہ اچھا طریقہ نہیں ہے بار بار لوگوں کو بولنا پھر لوگوں کی یعنی کی نگاہ میں آپ آپ کس کو کہہ رہے ہیں تو سب کی نگاہوں میں بھوٹ جاتے ہیں کہ یہ وہی ہے پھر جب بعد میں ملاقات ہوگی تو یہ کہے گا یہ وہی اس کے بارے میں بار بار اعلان ہو رہا تھا یہ وہی مسجد میں اس وقت کر رہا تھا اس لیے خاموشی کا ایک اور ماحول بنایا جائے سکون اطمینان سے بیٹھے رہے تاکہ کسی کے متعلق کہنے کا موقع ہی نہ ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول اللہ اما بعد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 دنیا کو دیا پیغام سکور طوفانوں کے موڑ دیے عثمان نے اعظم نے زادی کیا کیا نہ دیا اس عالم کو عثمان نے اعظم نے زادی کیا کیا نہ دیا اس عالم کو دستور دیا منشور دیا کہ نے دیکھے موڑ دیے میرے انتہائی واجب کو احترام قابل صد احترام اساتذہ کام مہمان اعظام اور میرے ہم مقدر ہمیشہ طالب علم ساتھیوں میں آپ اس موضوع پر Sama ini orang César السلام علیکم آج اس طرح پتا چل رہا ہے معاملے کا مہیا کیا ہے دنیا کی یونیورسٹی اور کالجز تو مفتی محمد اسماعیل صاحب کی جانب سے پچاس روپئے اور عباس کی جانب سے بیس روپئے کا انعام اسماعیل بھائی وادی کی جانب سے دس روپئے کا انعام ریفت خان کی جانب سے دس روپئے کا انعام